کارخانے میں اس انسان کو جو بنایا تو کسی بھی فیکٹری میں بننے والے مال کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے ایک فیکٹری گاڑی بناتی ہے اس کا ایک مقصد ہے ایک فیکٹری نے اسپیکر بنایا اس کا کوئی مقصد ہے آپ نے اپنا مکان بنایا اس کا ایک مقصد ہے آپ نے مسجد بنائی اس کا ایک مقصد ہے دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے اور جو انسان بلا مقصد کے کام کرتا ہے وہ بے وقوع ہے پاگل ہے قرآن کریم میں شاہ نے کبھی کبھی اربوں کے اندر چلنے والے مثالیں کہاوت اپنے وہاں بھی کہاوتیں چلتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو اس کہاوت کو یاد کرتے مکہ میں کچھ کہاوتیں چلتی تھیں اللہ نے کبھی اپنے قرآن میں ان کہاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزامپل دیا مثال دی مثلاً ایک جگہ اختعال شاہوں نے فرمایا انکار انکاسا محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے میں ایک عورت تھی وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ بنتی تھی بھرت کام کرتی تھی اور شام ہوتا شام ہوتی تھی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی کاٹ دیتی تھی اس کو کہا جاتا تھا انکاسا قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا اور اشارہ کیا کہ وہ آدمی جس نے نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد مثلا زکات ہے تو ریاکاری کا بلدوزر چلا دیا دکھلاوے کا شہرت کا یا نماز اور عبادت پڑی اور اس کے بعد اس نے ریاکاری کا یا کسی اور کام کا یا کسی گناہ کا بلدوزر چلا دیا ادھر نماز پڑھی ادھر زنا کیا ادھر نماز پڑھی ادھر بد نظری کر لی ادھر نماز پڑھی ادھر مارکیٹ میں جا کر جھوٹ بول دیا ادھر نماز پڑھی ادھر مارکیٹ میں دھوکہ دے دیا تو اللہ اس انکاسا اس عورت کی جو کہاوت تھی دنیا میں اس کو اللہ نے لے کر اپنے قرآن میں فرمایا کہ جو میرے بندے عبادت کے بعد گناہ کے کام کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس عورت نے کپڑا بن کر شام میں کاٹ دیا اسی طرح یہ انسان عبادتوں کو بن کر کے گناہ کی کیچی سے کاٹ دیتا ہے قرآن کی بلاغت جو ہے نا بہت گہری ہے اگلی قوموں کے واقعات جب اللہ نے ذکر فرمائے اتبنون بکل ریعن آیتن تابکون اتتخذون امسانی لعلکم تخلدون ری بولتے ہیں ری عربی زبان کے اعتبار سے بہت اونچا مکان بہت اونچا اللہ فرماتے ہیں کہ تم اونچے اونچے مکان بناتے ہو اور تمہارے مکان اتنے اونچے کہ لوگوں کی نظریں اوپر گرے تو ٹوپی نیچے گر جائے تخدون مسانی یا لال تخلدون تم یہ مکان اتنے اونچے اس لیے بناتے ہو کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تخلدون ہمیشہ رہنے والے اور پھر اب تعلی شاہ نے فرمایا کل یہ غلط سوچ ہے تیری کمسل ان کبوت اتنا بیتا لبوس لان اب کہاں ہم نے کتنی محنت سے مکان بنایا اور کہاں اللہ جو مثال سنا رہا ہے وہ مثال یہ دے رہا ہے کہ تم نے مکری نہیں دیکھی مکری کروڑیا اس کی محنت تو دیکھو کتنی محنت سے وہ اپنا اپنا جالا تعمیر کرتا ہے اپنا مکان بناتا ہے مکھی ماری اس کا لعاب منہ سے نکالا اس سے بنایا مچھر مارا اس کو کھایا اس سے لعاب نکالا اس سے مکان اپنا جالا بنایا اور کوئی چیز کھائی اس کو لیا پھر اس سے مکان بنایا کتنی محنت سے اپنا جالا تنا اور اس اکیلے ایک مکری نے ایک کروڑی نے تیرے مکان میں تو تو نے کانٹریکٹر لیا انجینئر لیا تو خود لگا پچاسوں مزدور لگے تیری بیوی لگی تیرے بچے لگے سب نے مل کر کے بنایا وہ غریب تو اکیلا اکیلا بنا رہا ہے اور یہ مکان اس کا تعمیر ہوا اور تیرے ٹوائلٹ میں اس نے اپنا مکان بنایا اور تو اندر گیا اور تو نے کہا میرے ٹوائلٹ میں یہ جالے یہ بھلا کیا ہے تو نے یوں انگلی ماری اور اس کے محنت کے مکان کو توڑ دیا اللہ اس مثال کو دے کر کہتا ہے تو نے اونچی شاندار عمارت بنا دی لیکن میرا فرشتہ موت کی ایک انگلی مارے گا تیرا سارا مکان دھرا کا دھرا رہ جائے گا کیا قرآن مثال دیتا ہے ہاں اس لیے میرے بھائیوں قرآن پڑھو میں سب کو ایک ہی بات جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں دنیا کی قصے کہانیوں میں کچھ نہیں قرآن اور حدیث دلوں پر لگتا ہے اللہ کا قرآن میں نے بھی ایک جگہ قرآن کی مجلس تھی کچھ بچے حافظ قرآن ہو رہے تھے میں نے کہا جی وہ غریب بات ہے بزرگوں کے تبرکات کو بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں میرے شیخ نے کھایا اور بچ گیا لاؤ لاؤ میں کھا لوں بزرگ نے پانی پیا بچ گیا لاؤ میں پانی پی لوں ہے نا یہ سارے ہمارے عمل ہیں کوئی منع نہیں کرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے حبیب کا بچا ہوا صحابہ کھاتے تھے اللہ کے حبیب کا بچا ہوا صحابہ پیتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکل رہا ہے بغیر شریف کی روایت ہے ام سلیم کے مکان پر حضرت انس کے مکان پر حضرت آرام فرما ہے اور پسینہ نکل رہا ہے حضرت کو نیند لگ گئی ہے اور ام سلیم یوں پسینے کو لے کر کے اپنے پیالے میں برتن میں بھر رہی ہے آنکھ کھل گئی فرمایا وہ کیا کر رہی ہے تو فرمایا حضرت اس سے بہتر عطر کوئی نہیں ہو سکتا اسے اچھا عطر کوئی نہیں ہو سکتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو خوشبو نکلتی تھی فرمایا کوئی مشق اس خوشبو کی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو حضرت کے بدن کے اندر سے خوشبو نکلا کرتی تھی میں جب اس حدیث پر پہنچتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں میں نے کہا دنیا میں ہمیں فخر ہوتا ہے اس طرح پر کہ میں دس ہزار تولے والا استعمال کرتا ہوں بیس ہزار تولے والا استعمال کرتا ہوں ارے میرے پاس جو اود ہے نا وہ تو دنیا میں بہت شاہی اود ہے میں ایسا اود استعمال کرتا ہوں ہمیں فخر ہے کہ ہم عطر کے استعمال پر فخر کرتے ہیں وہاں عطر کو فخر تھا کہ نبی اپنے بدن پر مجھے استعمال کر رہے ہیں ورنہ وہاں نبی کو عطر کی ضرورت نہیں تھی ان کا تو بدن ہی پہنچتا تھا ان کے تو بدن سے خوشبو آتی تھی روایتوں میں ہے کہ حضرت وضو فرماتے تھے تو صاحب کرام آپ کا وضو کا جو پانی گرتا تھا اس کو یوں لے لیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر وش کر لیا کرتے تھے بخاری شریف میں حدیبیہ کے واقعہ میں ہے کہ حضرت وضو فرماتے تھے تو صحابہ پانی لینے کے لیے لڑتے تھے آپ کے بدن کا پانی لڑنے کا مطلب آگے پیچھے دوڑتے تھے اور اگر کسی کو نہیں ملتا تھا تو جس نے لیا ہے اسی کے ہاتھ کو پوچھ کر اپنے ہاتھ پر لگا لیا کرتے یقیناً اس میں بڑی برکت ہے بزرگوں کی برکات اس سے ثابت ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے آپ کے بائیں طرف دابی طرف مشائق بیٹھے تھے ابو بکر عمر وغیرہ مشائق بیٹھے تھے اور آپ کی دائیں طرف جمڑی طرف ایک دیہاتی دیہاتی قسم کا ایک آدمی بیٹھا تھا روایتوں میں کہ ایک بچہ بیٹھا تھا اب اصول یہ ہے کہ تقسیم کرنے والا جب کسی چیز کو تقسیم کرے گا تو دائیں طرف سے شروع کرے ہمارے وہاں یہ ضابطہ ہی نہیں یہ سنت ہی نہیں ہے کہیں بھی کوئی تک چیز تقسیم کرنا ہو کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں تقسیم کرنے والے کا جمڑا رائٹ اس کا دہنا مثلا میرا یہ دہنا ہے میں ابھی یوں تقسیم کرنا شروع کروں تو یوں کروں گا یہ حضور کی سنت ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المن فل ایمن دائیں طرف سے شروع کرو ابو حریرا کو جب ایک مرتبہ دودھ دیا تو ابو ہریرا سے غلطی ہو گئی بائیں طرف والے کو پہلے دے دیا حضرت نے فرمایا آئی مان دائیں طرف تو جب آپ نے پانی پیا اب وہ پانی بچا تو جو دائیں طرف والا بچہ یا دیہاتی ہے اس کا حق ہے اور ادھر دادی طرف میں مشاہد ہے تو حضرت نے اس بچے سے اجازت لی اللہ اکبر پر قربان جائیے ہمارے جیسا شیخ یا بڑا ہوتا ارے میں استاد ہوں اس کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے اس کو پوچھنے کی یہ تو دیہاتی ہے یہ تو بچہ ہے یہ میرے مشاہد ہیں یہ ابو بکر ہیں یہ عمر ہیں ان کی قربانیاں ہیں حضرت نے فرمایا ساری قربانیاں ایک طرف لیکن اللہ کا حکم ایک طرف ہے یہ مسئلہ مسلم ہے تو حضرت نے اس نے اس بچے سے یا اس دیہاتی سے پوچھا بیٹے یہ پانی کا حق تیرا ہے دائیں طرف تو ہے تیرا حق ہے اگر تیری اجازت ہو تو یہ میرا بچا ہوا پانی میں ان کو دوں ابو بکر عمر کو دوں مشاہد کو دوں تو اس بچے نے جواب دیا حضرت میں تو خود برکت کی نیت سے بیٹھا ہوا ہوں میں کیوں دوں گا حضرت نے نہیں دیا ان مشاہد کو بچے کو دے دیا بخاری شریف میں ہیں اور امت کو یہ تعلیم دی جس کا حق ہو اس کو پورا کرو یہ اس کا حق تھا حضرت نے اسی کو دیا اپنی شان نہیں بتائی شریعت سمجھو میرے بھائیو شریعت سمجھو شریعت صرف نماز کا نام نہیں ہے شریعت صرف روزوں کا نام نہیں ہے شریعت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے شریعت ایک بہت بڑا وسیع مفہوم ہے زندگی بنانے کا نام شریعت ہے حضرت جی معیسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو حیوان سے نکال کر انسان بنانا اس کا نام شریعت ہے انسان کو نمازی بنانا یہ نہیں کہا روزے دار بنانا یہ نہیں کہا حج کرنے والا بنانا یہ نہیں کہا انسان کو حیوان سے جانور سے نکال کر انسان بنانا یہ ہے شریعت کا کام شریعت اس لیے آئی ہے تاکہ ہمیں انسان بنائے ورنہ تو ہماری زندگی جانوروں جیسی ہوگی تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کے تبرکات ہم دوڑتے مجھے پانی ملے مجھے کھانا ملے حالانکہ وہ بزرگ کے منہ سے نکلا ہوا نہیں ہے وہ باہر ہی باہر کا ہے ارے بزرگ نے کھا کر اس کو نکالا نہیں ہے وہ تو صرف بزرگ پی رہے تھے بچ گیا کھانا کھا رہے تھے بچ گیا بہت اچھی بات ہے حدیث شریف سے ثابت ہے بزرگوں کے تبرکات کا اعتبار ہے اس کا کوئی امکان نہیں کر سکتا لیکن قرآن کریم سے متعلق میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب باہر کے تبرکات کی اتنی اہمیت ہے اتنی اونچی چیز ہے جو اندر سے نہیں نکلا باہر ہی باہر کا ہے وہ اتنا اونچا ہے تو بھلا قرآن کریم جو ہے نا وہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا تبرک ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی اندر سے اللہ کے اللہ بولا اس کو اسی لیے قرآن کلام ہے اور اگلی ساری کتابیں کتاب ہے فرق یاد رکھنا وہ ساری کتابیں کتاب ہے قرآن کتاب نہیں ہے قرآن کلام ہے کلام اور کتاب میں فرق یہ ہے کہ اگلی کتابیں اللہ بولا نہیں اللہ نے لکھوایا اور وہ ان نبیوں کو دی گئی اور قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ خود بولا اور بول کر لوہے محفوظ میں محفوظ کیا اور وہاں سے جبریل کو حسب ضرورت عطا فرمایا کہ پیغمبر کو لے جا کر کے دو تو قرآن اندر سے نکلا ہوا تبرک ہے یہ اندر سے نکلا ہوا تبرک ہمارے اندر میں جائے گا تو ہمارے سینے کو منور کر کے رکھ دے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس سے جڑے احادیث مبارکہ سے جڑے حدیث بھی کیا ہے حدیث بھی نبی کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے نبی کا فعل ہے نبی کے باتیں ہیں نبی کا قول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے حتیٰ کے محدثین نے لکھا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں حت الحرکات ہرکات فل یکتی ول اللہ کے نیند کی نبی کے نیند کی حالت میں بھی جو شکلیں ہوئی وہ سب سندر کہی جائے گی نبی بیان فرما رہے تھے آپ نے ہاتھ کیسے ہلایا یہ بھی سنت ہے ایک مرتبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بسرا تشریف لے گئے تو ایک صاحب خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا اور جمعہ کے خطبے میں یوں ہاتھ ہلا رہے تھے یوں ہاتھ جیسے بازوں کی عادت ہوتی ہے کرسی توڑ بیان کی کیا ابھی کرسی توڑ دیں گے تو وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے بیان کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دئی اللہ یا دئی اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے میں نے میرے نبی کو اس طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے نہیں دیکھا میرا نبی جب خطبہ دیتا تھا اور بیان کرتا تھا حضرت یوں اشارہ کروا دیتے وہ بھی ضرورت کے موقع پر لمبے لمبے ہاتھ کر کے حضرت کا اچھل کود کا بیان نہیں ہوا کرتا تھا سنت سکھائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تم بات کرو تمہیں اشارے کی ضرورت پیش آ جائے تو بقدر ضرورت اشارہ کرنا بہت لمبے ہاتھوں کے اشارہ نہ کرنا ورنہ نبی کی سنت کے خلاف بدت ہو جائے گی صحابہ کرام نے جو زندگی ہمیں سکھائی ہے کاش کے مسلمان حضور کی زندگی کو سیکھنے والا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور پوری لائف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر قدم پر انسان بنایا ایمان نے انسان کو انسان بنایا تیرا ایمان کیسا ہوگا تو ہر ایک کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوگا ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ایران کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اچھا بتاؤ تم کس کام کے لیے آئے ہو تو ربعی نے کہا ہم ہر شجر ہر پتھر کی پرستش کرتے تھے ہر درخت کی عبادت کرتے تھے ہم اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ہم اپنے بیٹوں کو قتل کرتے تھے ہم اپنی بیویوں کو بیچتے تھے ہم میں جہالت تھی ہم کسی جگہ جاتے تھے اور ہمیں کوئی معبود نہیں ملتا تھا تو اس صورت میں ہم مٹی کو جمع کرتے اوتنی کا دودھ نکالتے اس کو بھونتے اور بھوننے کے بعد اس کی ایک تصویر بناتے اور ہم اس کو بھی سجدے کیا کرتے تھے یہ ہماری زندگی تھی اتنے میں ہم میں ایک آدمی آیا جس کا نام محمد ہے اس کے باپ کو بھی ہم جانتے ہیں اس کی ماں کو بھی ہم جانتے ہیں اس کی زندگی کو بھی ہم جانتے ہیں اس نے آ کر ہمیں دنیا کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنایا ہم اس ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کی غلامی سے نکلو اور ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ دنیا کی دنیا کے فطروں سے نکلو اور ایک اللہ کی رضامندی میں آ جاؤ ہماری صرف اتنی تعلیم ہے اتنے شاندار انداز میں تقریر کی کہ آپ نے توحید سکھائی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور عمری میں جب حضرت عمر نے رومن امپائر فتح کرنے کے لیے بھیجا تو رومن کی طرف سے جو لشکر آیا تھا وہ چالیس ہزار کا لشکر لیکن اس کے آدمی نے کہا کہ پہلے ہم تم سے بات کریں گے بغیر ابن شعبہ نے یہی گفتگو فرمائی کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہمیں مارنے کا حکم نہیں دیا ہمیں قتل کا حکم نہیں دیا ہمیں لڑنے کا حکم نہیں دیا ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم کسی کو مارو کاٹو تم کسی کے ساتھ جھگڑے کرو تم کسی کو ہلاک کرو تم بموں کے ذریعے سے کسی کو مٹاؤ تباہی اور بربادی کے دہانے کھڑے کر دو ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ہو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی بہن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے اللہ کے حبیب میری ماں مشرقہ ہے اور وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی وہ ایمان نہیں لائی میرے ابا نے ان کو طلاق دے دی تھی ابو بکر صدیق نے اس کو میری ضرورت پڑی وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی میں اس کو مدد کروں حضرت نے فرمایا سیلی مشرقہ تیری ماں کی مدد کرنا چاہے وہ مشرق کیوں نہ ہو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے ہمیں لڑنے بھیڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ جیسے ہم دنیا کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کے غلام بنے ہیں تم بھی دنیا کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کے غلام بن جاؤ جس نے تمہیں پانی دیا جس نے تمہیں حیات دی جس نے تمہیں زمین دی جس نے تمہیں آسمان دیا جس نے تمہیں ستارے دیے آفتاب و محتاب دیا جس نے تمہیں چہچہاتی زندگی عطا کی اور کیسی زندگی تم تو ایک ناپاک قطرے تھے اس ناپاک قطرے پر نقشہ بنایا اور تمہاری ماں کے پیٹ میں وہ نقشہ بن رہا تھا اور تیری ماں کھانا پکا رہی تھی تیری ماں استنجا جا رہی تھی تیری ماں سو رہی تھی تیری ماں بیٹھ رہی تھی تیری ماں باتیں کر رہی تھی تیری ماں کو پتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی کاریگری اندر میں کیا کام کر رہی پھر ایک تیرا شاندار نقشہ بنا کر ایک مدت کے بعد تجھے دنیا میں لایا چہچہاتا تجھے بنایا ہنستا کھیلتا بنایا اور تیری ماں کے دل میں اور تیرے باپ کے دل میں تیری ایسی محبت ڈالی ایسی محبت ڈالی کہ تیری ماں نہیں سوئی تجھے سلایا تیری ماں نہیں ہنسی تجھے ہنسایا تیری ماں نے اپنے گود میں لے کر تجھے گھمایا تیرا باپ تیری خوشیوں کے خاطر اپنے سب کچھ خوشیوں کو پامال کر دیا تجھے ضرورت پڑی تو چھوٹا چھوٹا تو تو تھا تیرا باپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر تجھے گاردن میں لے گیا تجھے ٹہلنے لے گیا تجھے گھمانے لے گیا تجھے اٹھا اٹھا کر کے کن کن دکانوں پر گھمایا تاکہ تیری ضرورتیں پوری ہو تیری تعلیم کے تقاضوں کو پورا کیا یہ ساری محبت کا دینے والا اس ماں کے قلب میں اور اس باپ کے دل میں وہی اللہ ہے اے انسان اگر تجھے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو تو سستا کر لے اسی اللہ توحید سمجھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توحید سمجھائی اگر عبادت پر آیا نبی تو اس نے نماز کے سلیقے سکھائے روزوں کے سلیقے سکھائے حج کا طریقہ سکھایا اور جو ہے عمرے کا طریقہ سکھایا اور زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا اگر وہ معاملات پر آیا نبی تو اس نے اپنی امت کو معاملات بھی سکھائے دھوکہ دے کر کاروبار نہ کرنا جھوٹ بول کر کاروبار نہ کرنا غلط سکے لگا کر کاروبار نہ کرنا سورج کے بنائے ہوئے مال پر میڈ ان جاپان کا سکہ نہ لگانا میڈ ان جرمن کا سکہ نہ لگانا جھوٹے کاروبار نہ کرنا سچی بات کے ذریعے سے کاروبار کرنا تھوڑی دیر کے لیے اس گراہک کے دل میں تیرے مال سے متعلق یوں ہو سکتا ہے کہ یہ تو یہی کا بنا ہوا ہے لیکن تیری صداقت اور سچائی کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں تیرے مال کی محبت ڈال دے گا اور وہ تیری دکان سے ضرور خرید لے گا قابل نے مالک رضی اللہ تعالیٰ تبوک میں نہیں جا سکے اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے جب آپ کا وسلم واپس آئے تو منافقین بھی نہیں گئے تھے وہ منافقوں نے جھوٹا ازر پیش کیا حضرت ماں بھی مارتی چچا بھی مارتا میں بھی مارتا بیوی بھی مارتی جو بھی ازر پیش کیے اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا راستے میں یا تیرے الیکم اذا کم الیہم رجا تم فرمایا پیغمبر جب تم جاؤ گے تو یہ جھوٹے منافقین جو نہیں آئے ہیں نا وہ عذر پیش کریں گے تیرے سامنے ان کے عذر کو قبول کر لینا ان کے باطن کو میرے حوالے کر دینا نبی نے یہی کام کیا اچھی بات ہے بھائی اچھی بات ہے اچھی بات ہے سب کو یہی کہتے رہے لیکن مخلص صحابی آئے نے مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں گئے تھے حضرت مسکرائے لیکن مسکراہٹ میں غصہ تھا چونکہ یہ اپنے تھے فرمایا کیوں نہیں آئے صاحب نے فرمایا حضرت پہلی بات تو یہ ہے مقدمہ تمہید بے بول گجراتی میں کہ تمہید فرمایا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی دنیا دار کے سامنے اگر بیٹھا ہوتا تو مجھے جھوٹ کو سچ بنانے کی ایسی عادت ہے کہ میرے جھوٹ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا بڑے فسی بولنے والے تھے بس لوگ بڑے فسی بولنے والے ہوتے ان کے جھوٹ کو بھی لوگ سر سمجھ لیتے وہ قسم ایسی کھاتے ہیں نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا وہ جب قسمیں کھاتے ہیں نا اللہ نام اتنا پور پڑتے کہ تجوید میں بھی اتنا پور نہیں ہوگا ایسی قسمیں کھاتے اس ذات کی قسم اس مالک کی قسم ارے مسجد میں بیٹھا ہوں خدا کی قسم اس انداز سے وہ بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ کو بھی سچ سمجھ ہیں آپ نے فرمایا حضرت آپ کے علاوہ کسی اور جگہ میں بیٹھا ہوتا میں جھوٹ کو اس انداز میں پیش کرتا سامنے والا میری بات قبول کر لیتا لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے معلوم ہے آپ ابھی قبول کر لو گے لیکن اوپر والا وہی اتار کر میرے جھوٹ کو فاش کر دے گا آپ قیامت تک مجھ سے راضی نہیں ہوں میں آپ کو صاف کہتا ہوں مجھے کوئی اوزر نہیں تھا کوئی اوزر تھا بس میری سستی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا سستی صرف حضرت نے فرمایا کاف سچ کہہ رہے ہیں اب کیا ہوا بائی ایک دو دن کا نہیں ایک دو دن کا نہیں پچاس دن کا بائی پچاس دن کا اور چالیس دن جب پورے ہوئے تو نبی کا پیغام پہنچا بیوی کو بھی مئی کے بھیج دو ایک بات کرنے والی تھی اس کو بھی مئی کے بھیجو اس سے بھی بات نہیں آتی تو کاب نے فرمایا یا رسول اللہ طلاق دے دوں یا میں کے بھیج دوں فرمایا طلاق نہیں صرف میں کے بھیجوں اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا آپ انداز لگائیں کیا حال ہوں گے اس موقع پر جب کوئی مدینے کی زمین پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کاب فرماتے اتنی بڑی زمین کے باوجود مجھے زمین تنگ معلوم ہو رہی تھی اور کاب کہتے ہیں مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر میں مر گیا اسی حالت میں تو نبی میری نماز نہیں پڑھائی تھی اور نبی مر گئے تو قیامت تک میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا بہت پریشان کا بہت پریشان باطل طاقت دعوت دے رہی ہے کاب کو کار کہتے ہیں میں جان بوجھ کر نماز پڑھنے کے لیے حضرت کے قریب کھڑا ہوتا تھا جان بوجھ کر اور کنکیوں سے نبی کو دیکھتا تھا نماز میں حضرت مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے محبتیں تھیں کہتے نماز جب میں پڑھتا تھا تو حضرت مجھ کو دیکھتے تھے اور جب میں سلام پھیر دیتا تھا تو حضرت منہ پھیر لیتے تھے محدثین نے لکھا ہے اس پر کہ نماز پڑھتے تھے تو حضرت اس لیے دیکھتے تھے کہ نماز میں تو اللہ بھی دیکھتا ہے تو نبی کیوں نہیں دیکھے گا پچاس دن کے بعد جب ان کا بائکا ٹوٹا ہے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور نبی کی خدمت میں آئے تو اس موقع پر کاب نے کیا جواب دیا سنو حضرت سے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہوا اور میری توبہ قرآن میں اتری اور قیامت تک میری توبہ پر ہی جائے گی اور لوگ میری توبہ کے چرچے کریں گے اور پھر نبی نے کیا فرمایا میرے کاب تیری زندگی میں آج سے بہتر دن ہے جب سے تو پیدا ہوا اس سے بہتر دن کوئی نہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہتر دن تو وہ ہے جس دن کاب ایمان لائے مسلمان ہوئے وہ دن کتنا اونچا تھا لیکن حضرت فرماتے نہیں وہ بھی بہتر نہیں آج کا دن بہتر محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ایمان لائے وہ دن افضل لیکن ایمان مقبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں ہے آج تیری توبہ قبول ہوئی قرآن میں اتر گئی اس کا پتہ ہے اس لیے جو یقین ہے وہ افضل ہوگا آج کے دن سے بڑھ کر افضل دن تیرا کوئی تو حضرت کاب روتے ہوئے کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ میری سچائی کی وجہ سے ہوا ہے میں کان پکڑتا ہوں موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا ہاں نبی نے معاملات میں بھی تعلیم دی جھوٹ کر کاروبار نہ کرو صداقت کے ساتھ کاروبار کرو دو دن گراک نہیں آئے گا تیسرے دن ضرور آئے گا سچائی کے ساتھ کاروبار کرو دھوکہ دے کر کاروبار نہ کرو بہت نفع نہ لو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا لائن ضر اللہ الى رکبت ریجال تین آدمیوں کی طرف اللہ قیامت کے دن شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اس میں ایک سوت کا کھانے والا اور دوسرے نمبر پر دھوکہ دینے والا اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کاروبار بول کرنے والا جھوٹی کاروبار وہی ہیں جھوٹ بول کر کاروبار نہ کرو جب معاملات کا مسئلہ آیا نبی نے اس کی بھی تعلیم دی تم کاروبار کیسے کرو گے جب کھیتی کے مسائل آئے نبی نے اس کی بھی تعلیم دی تم کھیتی کیسے کرو گے کے بھی مسائل ہیں پانی کھیتی میں پلانے کے مسائل آئے نبی نے اس پر بھی تعلیم دی پانی پلانے کے مسائل کیا ہوں گے فرما ادھر سے نہر آ رہی ہے جس کا کھیت پہلے ہوگا وہ پہلے پلائے گا جس کا بعد میں ہے وہ بعد میں پلائے گا یہ نہیں کہ رات میں چپ چاپ اس کا بند کر دیا اپنا چالو کر دیا زراعت کے مسائل پانی پلانے کے مسائل اور جب معاشرت زندگی گزارنے کے مسائل آئے تو نبی نے اس میں بھی بتایا اسی لیے میں نے روایت پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد میں فرمایا فلاں سلم سنور تین چیزیں نبی کی انبیاء کی سنتوں میں سے النکاح نکاح کرنا تمام نبیوں نے نکاح کیا صرف یحییٰ علیہ السلام نے نہیں کیا باقی تمام نبیوں نے عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے نکاح کریں گے ان کی اولاد ہوگی ان کی موت بھی ہوگی اور نبی کے پڑوس پہ دفن بھی ہوگی ان کا بھی نکاح ہوگا سارے انبیاء نے نکاح کیا نکاح کرنا سنت نمبر دو اطاعت خوشبو استعمال کرنا سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی آپ بہت کثرت سے حضرت علی فرماتے کہ آپ کی داڑھی جو ہے اس میں کچھ بال سفید تھے لیکن حضرت کی پوری داری جو ہے ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے حضرت نے خزاب کیا ہو مہدی کا فرمایا مہدی کے خزاب کی وجہ سے نہیں کثرت سے خوشبو استعمال کرنے کی وجہ سے ہو گئی تھی حضرت بہت خوشبو داری میں استعمال کرتی تھی تو و سوات نبی کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے جس دن حضرت کی وفات ہوئی صبح کے موقع پر عبد الرحمان ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک لے کر پہنچے حضرت عائشہ نے دیکھا اللہ کے نبی ٹکی باندھ کر مسواک دیکھ رہے تو زور سے بولا نہیں جا رہا تو حضرت نے فرمایا حضرت عائشہ نے مسواک کرو گے تو حضرت نے سر ہلایا عائشہ فرماتی ہے میں نے مسواک لیا میں نے خود چبایا اور چبا کر نبی کے منہ میں دیا حضرت نے بہت اچھے انداز میں مسواک فرمایا بہت اچھے انداز میں پھر فرمایا عائشہ نے کہ وہ مسواک میں نے لیا اور میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا بہت فخر سے بیان کرتی تھی نبی کی روح قبض ہوئی میری گود میں میرے کمرے میں میرے حجرے میں میری باری میں اور آخری وقت میں میرا لواب نبی کے منہ میں اور نبی کا لواب میرے منہ بہت فخر سے بیان مسواک کیا مسواک کی سنت ہم میں سے چھوٹ گئی یہ سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا عطر استعمال کرنا خوشبو لگانا مسواک کرنا اس کے ساتھ ساتھ چوتھی سنت حیا حیا نبی کی سنت ہے نبی بہت باحیا تھے بہت با حیا تھے بہت باحیا تھے کوئی کچھ بھی کرتا تھا حضرت حیا کی وجہ سے خاموش رہتے تھے بولتے نہیں تھے اب اس روایت پر غور کیا جائے میں دو منٹ میں روایت کا مضمون سمیت ہوں اس روایت پر غور کیا جائے نبی نے جتنی باتیں بیان فرمائی اس میں تہارت کے مسائل ذکر کیے ہیں تہارت باطن تہارت ظاہر نکاح کا تعلق تہارت باطن سے ہے نکاح کرو گے باطن تمہارا پاک رہے گا غلط خیالات نہیں آئیں گے نظریں غلط نہیں اٹھے گی گندے وساوس سے بچو گے حضرت نے فرمایا جو زبان اور شرم شرمزاح کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں قیامت پہ انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا نکاح کے ذریعے سے قلب صاف ہوتا ہے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اتاق تو نسوارت اور اور, خوشبو جو ہے ظاہری تہار ظاہری پاکیز کی ہے افسوس یہ ہے کہ غیر مسلم کے محلوں میں چلے جاؤ بڑی ستھرائی ہے ہمارے مسلمانوں کے محلوں میں جاؤ انتہائی گندگی ہے انتہائی گندگی ہم ایک مرتبہ مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی کے ساتھ احمد آباد حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے گجرات کے امیر صاحب تھے ہم ان کی عیادت کے لیے گئے بہت بیمار تھے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے ایک جگہ جب ہماری گاڑی چلی تو مولانا نے مجھے کہا کہ مولے حنیف مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا میں نے کہا حضرت کیسے کہا یہ لنگیاں لتک رہی ہے یہ کپڑے لتک رہے یہ بکریوں کی مہنگیاں پڑی ہوئی ہے یہ کچھ یہاں کچھ کچرا ہے یہاں کچھ کچرا ہے جو صفائی نبی نے ہم کو دی تھی آج غیروں کے گلے میں ہے اور اس صفائی کو ہم نے چھوڑ دیا نبی فرماتے جس کا سہن صاف ہوگا اس کا مکان صاف ہوگا جس کا مکان صاف ہوگا اس کا دل صاف ہوگا لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہمارے محلے گندے پڑے ہوئے صفائی نبی کو پسند ہے اپنے ظاہر کو بھی صاف کرو اپنے باطن کو بھی صاف کرو فتح پرانے کپڑے میں رہنا گندے کپڑے پہننا کوئی صوفیت نہیں ہے یہ کوئی شریعت نہیں ہے اس کو شریعت نہ سمجھے صاف ستھرے رہے اور حیا کی صفت کو اپنی زندگی میں اتارے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی زندگی میں حیا ہوگی وہ گناہوں سے بچے گا اور جس کی زندگی میں حیا نہیں وہ گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حیا بھی نصیب ہو ہمیں خوشبو کی توفیق ہو مسواک کی توفیق ہو اور جو بچے نکاح کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا کرے وصل اللہ علیہ نبی کریم رحم اللہ www.attableague.com The Reviver of